شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم نے انہوں نے ابن ابی لیلہ سے سنا کہا ہم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چکی پیسنے کی تکلیف کی شکایت کی اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئیں لیکن آپ موجود نہیں تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہو سکی تو ان سے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی اطلاع دی اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے گھر تشریف لائے اس وقت ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے میں نے چاہا کہ کھڑا ہو جاؤں لیکن آپ نے فرمایا کہ یوں ہی لیٹے رہو اس کے بعد آپ ہم دونوں کے درمیان بیٹھ گئے اور میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ سے جو طلب کیا ہے کیا میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمد پڑھ لیا کرو یہ عمل تمہارے لیے کسی خادم سے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو پانچ